اللہ رب اللہ ربا وخیر الخلائق بعد بعد الانبیاء ثم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف تحلق هذه الامه انا في اولها والمهدي في وسطها والعيسى في وسطها والمهدي في اخرها اکما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تهلك هذه الامه انا في اولها والمهدي في وسطها والعيسى في اخرها وكما قال اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى كذلك على جميع الانبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أجمعين إلى يوم الدين میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور بھائیوں ہم نے قرآن اور سنت کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کی حیات کا مسئلہ اور ختم نبوت کا مسئلہ قرآن سنت لغت اور اجماع امت کے حوالے سے اس پر بحث ہو چکی آج کی مجلس میں حضرت سید مہدی علیہ رضوان سے متعلق میں کچھ باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں حضرت سید مہدی علیہ رضوان کا مسئلہ قرآن میں نہیں ہے حضرت سید مہدی کی تشریف آوری کا مسئلہ وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جس مسئلے کے انکار پر کفر لازم آئے ہاں ہمارے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ چونکہ احادیث مبارکہ کے ساتھ ثابت ہے اس لیے اس کے انکار کرنے والے یہ شعار اہل سنت میں سے ہے اگر کوئی آدمی اس کا انکار کرے گا تو اس کو اہل سنت یہ کہیں گے کہ یہ آدمی اہل سنت میں شامل نہیں بس اس حد تک میرے واجب الحترام دوستو ہمارے لیے یہ مسئلہ اس لیے موضوع بحث بن جاتا ہے اور اہمیت اختیار کر جاتا ہے کہ ہمارا جو فریق مخالف ہے یعنی قادیانی طبقہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جہاں اور مختلف دعوے کیے اس کے دعووں میں سے مثلا اس نے کہا کہ میں رسول ہوں اس نے کہا کہ میں مسیح ہوں اس نے کہا کہ میں مہدی ہوں اس نے یہ بھی کہا کہ میں کرشن ہوں اور اس نے یہ بھی کہا ہندوؤں کے لیے کہ میں تمہارا جے سنگھ بہادر ہوں جہاں پر اس نے اور الٹے پلٹے دعوے کیے تو ان دعووں میں سے ایک اس کا دعویٰ سیدنا مہدی کا بھی تھا کہ مہدی میں ہوں ہوا یہ کہ ساری زندگی یہ شخص یہ کہتا رہا کہ سیدنا مہدی سے متعلق جتنی احادیث شریفہ ہیں ساری موضوع اور مجروع ہے یہ خود غلام احمد قادیانی کہتا رہا اس کے زمانے میں رمضان المبارک کی ستائیس تاریخ کو اور پندرہ تاریخ کو چاند اور سورج گرہن لگا تو غلام محمد قادیانی کو شوق اٹھا دار کتنی کی ایک روایت ہے کہ ان مہدی نا آیتین ہمارے مہدی کی دو علامتیں تن کا صف القمر فی اول لطن من رمضانہ کہ رمضان المبارک کی پہلی رات کو چاند گرہن لگے گا اور پندرہ تاریخ کو سورج گرہن مرزا غلام احمد کے زمانہ میں تیرہ تاریخ کو لگا چاند گرہن اور اٹھائیس رمضان المبارک کو جا کر لگا جو ہے وہ اپنا سورج گرہن جس وقت یہ سورج گرہن ہوا تو اسے شوق آیا کہ چونکہ میرے زمانے میں لگا ہے تو مجھے اب اعلان کر دینا چاہیے کہ میں مہدی ہوں تو میں آپ دوستوں کی خدمت میں پہلے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرے سے اس دار کتنی کی روایت کو دیکھیں یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہی نہیں ہے یہ حضرت امام باقر کا قول ہے ان کی طرف منسوخ کیا گیا ہے اور نہ معلوم کہ اس کی صنعت کیا ہے حضرت امام باقر یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مہدی کی یہ نشانی ہے کہ ان کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہ لگے گا اور وہ فرماتے ہیں کہ جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی بھی رمضان چاند کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ چاند گرہن نہیں لگتا چاند گرہن ہمیشہ لگتا ہے تیرہ چودہ پندرہ ان تین تاریخوں میں اور سورج گرہن ہمیشہ لگتا ہے اپنا چھبیس ستائیس اٹھائیس تاریخوں کو یہ جو فلکیات کے ماہر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی یوں ترتیب آ رہی ہے غلام احمد قادیانی کے زمانے میں جو چاند گرہن لگا تھا یا آگے چل کر سورج گرہن یہ ایسا ہے جو تیرہ تاریخ کو لگا رمضان شریف کی پہلی تاریخ کو نہیں لگا غلام احمد نے کہا کہ اول لطن من رمضانہ کا معنی یہ ہے کہ جو کسوف کی تین راتیں ہیں یہ اپنا تیرہ چودہ پندرہ اس کی پہلی رات حالانکہ جو اس روایت کے الفاظ ہیں وہ یہ ہیں کہ رمضان المبارک کے چاند کی تن کا سفل کامر اول لطن من رمضانہ کے رمضان شیخ کی پہلی تاریخ کو اور جب سے منز و ماخل کے سماوات جب سے زمین و آسمان بنے ہیں کبھی ایسے نہیں ہوا مہدی کے زمانے میں ایسے ہوگا اور یہ قول بھی حضرت امام جعفر کا تو غلام احمد قادیانی کے زمانے میں پہلی رمضان المبارک کو چاند گرہن نہیں لگا وہ کہتا ہے تیرہ تاریخ تو تیرہ رمضان المبارک کو تو جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک یہ خود ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا محمد علی صاحب مغیری انہوں نے باقاعدہ تقویم چھاپ دی تھی کہ صرف رمضان شریف کے مہینہ میں تیرہ تاریخ کو جب سے دنیا بنی ہے کتنی دفعہ اپنا چاند گرہن لگ چکا ہے جبکہ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ جب سے زمین و آسمان بنی ہے کبھی چاند گرہن اس تاریخ کو نہیں لگا لگے گا جس تاریخ کو حضرت مہدی کے زمانے میں لگے گا تو وہ صرف اور صرف پہلی رمضان کی ہوتی ہے غلام محمد کے زمانے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو چاند گرہن نہیں لگا اس نے عذر یہ کیا جب اسے کہا گیا کہ اس طرح تو سینکڑوں بار پہلے لگ چکا ہے جب سے زمین و آسمان بنی ہے فلاں تقویم میں فلاں میں فلاں میں تو غلام احمد قادیانی نے فٹ کہہ دیا کہ جناب تیرہ رمضان المبارک کو چاند گرہن تو لگتے رہے ہیں لیکن ان کے زمانے میں کوئی مہدی کا مدعی نہیں تھا اس زمانے میں مہدی کا مدعی ہے لہذا یہ میری دلیل تو فوری طور پر اس کو جواب دیا گیا کہ جناب فلاں زمانے میں باب رہتا تھا اور وہ ایران کے اندر رہتا تھا وہ مدعی مہدویت تھا اس کے زمانے میں بھی تیرہ رمضان المبارک کو چاند گرہن لگا تھا اگر چاند گرہن کی بنیاد پر کوئی مہدی بنتا ہے تو پھر تو سب سے پہلے علی کا حق زیادہ ہوگا اس نے کہا جی چلو اس کے دور کو چھوڑو اس دور میں بات کرو کہ سوائے میرے پاکی دنیا کے اندر کوئی آدمی مہدی کا دعویٰ کرنے والا موجود نہیں میرے رب کی شان کو دیکھو غلام احمد کے زمانے میں اس کے اپنے لوگوں میں سے دو آدمی نے کہہ دیا کہ ہم بھی مہدی کے مدعی ہیں اگر چاند گرہن کی وجہ سے مہدی ثابت ہوتی ہے تو ہمیں بھی مہدی تسلیم کرو لیکن یہ ساری فضول باتیں ہیں قادیانیت نے محض بات کا بتنگڑ بنانے کے لیے اس مسئلے کو لے رکھا ہے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں ہمارے اسلاف میں سے پہلی شخصیت ہے علامہ ابن خلدون کی جنہوں نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں بحث اٹھائی ہے اس بات کی کہ سید ناب مہدی سے متعلق جتنی روایتیں ہیں یہ ساری مجروح ہیں اللہ کی کروڑ رحمتیں ہوں حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی پر انہوں نے مستقل ایک رسالہ لکھا اور اس رسالے کا نام ہے الحادیث الحادیث سیاح فی خلیفت المہدی کے سید اللہ مہدی کے متعلق الخلیفت المہدی فی الحادیث سیاح یہ اس رسالے کا نام ہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس میں چالیس احادیث سیاح جمع کی ہیں اور اس وقت ایک ہمارے بزرگ ہیں مولانا حبیب الرحمان قاسمی جو دارالعلوم دیوبند کے استاذ بھی ہیں ان کی تخریج کے ساتھ وہ رسالہ چھپ چکا ہے تو یہ بات کہنا کہ یہ حضرت مہدی سے متعلق ساری روایت موضوع ہے یہ صحیح نہیں چالیس صحیح احادیث اس پر موجود ہے اور ہمارے بزرگ اسلاف سارے اس کو مانتے آئے ہیں حتیٰ کہ ابو دعود شریف میں اور دوسری کتابوں میں سید مہدی سے متعلق باقاعدہ مستقل باب قائم کیے گئے ہیں اور اسی کے ضمن میں عرض کرتا ہوں کہ جو سید مہدی کی آمد کے منکر ہیں جو لوگ خارجی وہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم میں روایت نہیں میرا موقف یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں اس لیے کہ خود بخاری شریف کے اندر اور مسلم میں بھی روایت موجود ہے کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قنتم انتم اذا فی کم ابن و مریم و امام کم من کم حضرت سید مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ نازلہ فی کم اور مہدی کے متعلق فرمایا گیا کہ وہ امام کم من کم اور یہی جو ہے وہ امام کمن کے الفاظ کے بجائے بخاری میں خلیفہ تمہارا ہوگا اور ابو دود شریف میں اس کے نام کی تصریح کر دی گئی تو غرض بخاری شریف میں سراہت نسعی اشارتن حضرت مہدی کا تذکرہ موجود ہے اب میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت سیدنا مہدی ہوں یا سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام ان کی تشریف آوری پر ہمارے ایمان کی تکمیل کا دار و مدار نہیں جو اگر ان کی آمد پر ایمان کا ایمان کی تکمیل کا دار و مدار ہو تو جو آج تک امت گزری ہے اور انہوں نے ان کے زمانے کو نہیں پایا تو ان کے متعلق کہا کیا کہا جائے گا ہم تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام یا سیدنا مہدی کی آمد کے محض اس لیے قائل ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تشریف آوری کو قیامت کی نشانیوں میں سے قرار دیا ہے ان کی تشریف آوری پر محمد عربی کے فرمان پورے ہوں گے ان کا مزداق اللہ روس الشہاد چمکتے دمکتے چاند کی طرح لوگوں کے سامنے آئے گا اس لیے ہم سیدنا مہدی علیہ رضوان کی آمد کے قائل ہیں سید السلاۃ وسلام کے متعلق کیونکہ تواتر کے ساتھ نس کے ساتھ ان کی حیات کا مسئلہ ثابت ہے حضور سرور کائنات کے فرامین کی روشنی میں قیامت کی نشانیوں کے طور پر ان کو ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں ورنہ یہ نہیں ہے کہ ان کی آمد کے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں امت کا ایمان کل بھی مکمل تھا آج بھی مکمل ہے ان کی آمد پر بھی مکمل ہوگا میرے واجب الحترام بھائی اب آپ حضرات دیکھیں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں سو میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں بعض ان کو علامات سغرا کہا جاتا ہے اور بعض کو علامات کبرا علامات سغرا وہ ہیں جو بہت پہلے قیامت سے ظہور پذیر ہوگی جیسے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عورتوں کی شکل مردوں کی ہو جائے گی مردوں کی شکل عورتوں کی ہو جائے گی آج آپ اور میں دیکھ رہے ہیں ہمارے بچے بچیوں والے لباس پہننے لگ گئے بچیوں نے عورتوں مردوں کی شکل اختیار کر لی حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا اس زمانے میں انسان اپنے دوست کا خیال رکھے گا باپ کا خیال نہیں رکھے گا فرمایا وقت آئے گا کہ بیوی بی کی بات مانے گا اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا بدکاری عام ہو جائے گی تو گانا اتنا عام ہو جائے گا کہ کوئی آدمی اگر اس سے بچنا بھی چاہے تو بھی نہیں بچ سکے گا کوئی جنگل پہاڑ دریا ایسی جگہ نہیں ہوگی جہاں پر گانے یا گانے سے بچا جا سکے یہ سارا ماحول آپ دوستوں کے سامنے ہے ان کو کہا جاتا ہے علامات سہرا اب میں آنا چاہتا ہوں علامات قبرا کی طرف وہ جو علامات قبرا ہیں مثلاً توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا سورج بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے گا دعوت العرض کا خروج ہوگا فلاں ہوگا فلاں ہوگا ان میں ایک حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری بھی ہے تین آدمی ہیں تین آدمی ہیں جن کے مطلب جن کو قیامت کی آمد کے حوالے سے جن کی ہمیں انتظار ہے ان میں دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہیں اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود جو اللہ کے ہاں ہیں محبوب ان میں ایک کا نام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے کا نام حضرت مہدی جو اللہ کے ہاں مردود ہیں اسے کہا جاتا ہے دجال اور میرے واجب الحترام بھائیوں ترتیب اس کی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا گے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدنا مہدی مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے یوات و و اسم اسم اسمی ابی، ہے اسم و ابی یا فرمایا کہ راج من امتی و فی روایت راج من عطرتی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حسنی حسینی سید ہوں گے ان کا ان کے والد کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا اور ان کا اپنا نام میرے نام پر ہوگا حضور علیہ السلام کا نام محمد تھا تو مہدی کا نام بھی محمد ہوگا حضور سرور کائنات کے والد کا نام عبداللہ تھا تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے سادات میں سے ہوں گے میرے واجب الحترام بھائیوں رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کا ایک خلیفہ فوت ہو جائے گا سید مہدی اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے نہ خلیفہ بنا لیا جائے وہ خلافت سے بچنے کے لیے وہاں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ آئیں گے رحمت عالم فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا مہدی بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ شام کے ابدالوں کی جماعت ان کو پہچانے گی ابدال کو ابدال اس لیے کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق کہ چالیس افراد دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں سے اگر کوئی ایک فوت ہو جائے تو اللہ اس کی جگہ ایک اور آدمی کو اس کے مقام پر فیض کر دیتے ہیں اور سیدنا مہدی کے زمانہ میں وہ شام کے جو ابدال ہیں وہاں پر ان کی جماعت ہوگی اور میں آپ دوستوں سے عرض کرتا ہوں کہ یہ ہے بیت اللہ شریف مثال کے طور پر آپ حضرات کو یہ ہے بیت اللہ شریف یہ مشرق کا حصہ سمجھے یہ مغرب کا یہ شمال کا یہ جنوب کا آپ حضرات جانتے ہیں کہ جنوب اور مشرق کا جو کونا ہے یہاں پر ہے حضر اسود یہ جو جنوب کا اور مغرب کا یہ کونا ہے اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی اور ان دو کونوں کے اوپر ہے حتیم آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ یہاں حجر اسود سے طواف شروع ہوتا ہے یہ جو کر کے جس وقت دوبارہ اس پٹی پر اسود کے سامنے پہنچتے ہیں تو طواف کا ایک چکر مکمل ہوا سات چکر جس وقت مکمل ہو جائے تو کہتے ہیں کہ ایک طواف کمپلیٹ ہو گیا میرے واجب الحترام بھائیوں اب ذرا دیکھیں رحمت عالم کی شفقتوں کے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہزار اس دنیا میں اللہ نے بہت رشتے بنائے بہت دین کے رشتے دنیا کے رشتے دین کے رشتے مثلا استاد کا شاگرد کا پیر کا مرید کا امام کا مقتدی کا نبی کا امتی کا یہ سب رشتے دین کے رشتے ہیں دنیا کے رشتے ماں کا بہن کا بھائی کا بیوی کا خاندان کا پارٹنرشپ کا بازار کا ایک ملک کا مملکتوں کا یہ سارے دنیاوی رشتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ حضرات سروے کریں تو دنیا میں سب سے زیادہ دنیاوی رشتوں میں سب سے زیادہ حساس رشتہ کون سا ہے تو مخلص اور بے ریا تو یقیناً آپ اس نتیجہ پر پہنچیں گے کہ اللہ نے ماں کو جو اپنی اولاد کے ساتھ محبت دی ہے دنیا کا کوئی رشتہ اس رشتے کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ ہزار محبتوں اور شفقتوں کے باوجود ماں بھی اپنی اولاد پر اتنی مہربان نہیں ہوتی جتنا اللہ کا نبی اپنی امت پر مہربان ہوتا ہے اور میرے بھائیوں اللہ نے باقی نبیوں کو صرف رحمت بنا کر بھیجا محمد عربی کو اللہ نے رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا ذرا توجہ تو کرے نا رحمت عالم کی شفقتوں کا کہ حضور علیہ السلام نے صرف اتنی بات نہیں فرمائی کہ مہدی کو آ کر بیت اللہ کا طواف کریں گے وہاں پہچانے جائیں گے بلکہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شام کے ابدال ان کو پہچانیں گے اب آپ سوال کریں کہ طواف کے دوران پہچانیں گے تو طواف کے چکر ہیں سات پہلے چکر میں پہچانیں گے یا دوسرے چکر میں میرے ماں باپ قربان حضور علیہ السلام نے اس کی بھی نشاندہی کر دی کہ ان کے طواب کا آخری چکر ہوگا اس میں پہچانے جائیں گے اور آپ حضرات توجہ کریں کہ بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں چار مشرق کی مغرب کی شمال کی جنوب کی تو کس سمت میں پہچانے جائیں گے حضور علیہ السلام نے اس کی بھی صلاحت کر دی کہ جس وقت رکن یمانی اور حضر اسود کے درمیان میں ہوں گے تو اس وقت پہچانے جائیں گے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا آپ میں سے کوئی آدمی کسی اپنے ساتھی کو بھیجے کہ ذرا اسٹیشن پر جاؤ ٹرین سے جو ہے فلاں مہمان اتر رہے ہیں مہمان کا یہ حلیہ ہے دس دفعہ جس مہمان کو تم نے دیکھا بیس دفعہ جو آپ کے ہاں مہمان ہوا آپ بھی جاتے ہوئے اپنے ڈرائیور یا قاصد کو اس کا حلیہ اتنا نہیں سمجھا سکیں گے جتنا محمد عربی نے اپنی احادیث مبارک میں حضرت سید مہدی کے حلیے کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے لیکن کیا کیا جائے اچھا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ رکن یمانی حضرت اسود کے درمیان ان کو پہچانا جائے گا حضرت مہدی کی چال سے ڈھال سے شکل سے شباب سے چہرے سے محاورے سے قد سے کاٹ سے ان کو دیکھ کر اور حالات عالم سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ مسلمان قوم کو بھوک اور پیاس قہت ان پر اس طرح دنیا کے اقوام اس کے اوپر اس طرح مسلط کر دیں گے کہ مسلمان جوتی کے تسمے جوتی کے تسمے کے چمڑے کو آگ میں آگ بھون کر وہ اس کو چبائیں گے اور اس کے اوپر پانی پی کر اپنی زندگی کو بچانے کی فکر کریں گے آپ حضرات جو دیکھ رہے ہیں حالات اور واقعات پتہ نہیں امت کے ساتھ کیا کچھ ہونا ہے لیکن پھر ایک وقت آئے گا کہ پوری دنیا میں شرک سے لے کر غرب تک پوری کائنات میں محمد عربی کے دین کی شاہی قائم ہوگی قرآن مجید اس کو بیان کر کے کہتا ہے ارسل رسول و دین کہتے الدین کلے میرے واجب الحترام بھائیوں سیدنا سید مہدی جس وقت تشریف لائیں گے یہ حضرات ان کو پہچانیں گے وہ حضر اسود پر پہنچیں گے تو طواف مکمل ہوگا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت سید مہدی حجر اسود اور بیت اللہ شریف کے درمیان کی جو جگہ ہے دو تین فٹ کی اس کو دو تین فٹ بھی نہیں ڈیڑھ دو فٹ کی اس کو کہتے ہیں ملتظم فرمایا کہ حضرت سید مہدی ملتظم پر سینہ چمٹائے وہاں پر ہاتھ اٹھائے اللہ کے حضور دعا گو ہوں گے ان کے پیچھے شام کے ابدال کھڑے ہیں وہ دعا کر کے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آئیں گے اور مقام مقام ابراہیم پر بیٹھ کر حضرت سید نعمد علیہ رضوان ان مسلمانوں کی بیعت ہوگی پتہ کرے گا کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے اس کی تفصیلات ہیں میں ابھی ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا یہ جس وقت حضرت سید مہدی علیہ رضوان بیت المقدس کی طرف جائیں گے تو ان کی امداد کے لیے اللہ رب العزت آسمان اسے حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کو بھیجیں گے میرے بھائی مسیح علیہ السلام ان کا لقب مسیح انہیں عیسیٰ بھی کہا جاتا ہے ابن مریم بھی کہا جاتا ہے سید مریم کے اولاد حضرت سیدنا یعقوب جن کو بنی اسرائیل کہتے ہیں ان اس نسل میں سے ہیں آسمانوں پر تشریف فرما قیامت کے قریب جب آئیں گے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں واضح وادہ نحت الملائکہ دو فرشتوں کے پرو پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے ان کے سر کے بالو سے پانی اس طرح ٹپک رہا ہوگا جس طرح کے وہ کیا کہتے ہیں ابھی غسل کر کے آئے ہیں علم یوسف ہو بیلل چاہے اس کو تری نہ بھی پہنچی ہو لیکن دور سے وہ ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی جو ہے وہ غسل کر کے آئے ہیں جس وقت آئیں گے دو زرد رنگ کی چادریں دو زرد رنگ کی چادریں پہن رکھی ہوں گی ایک اوپر اور ایک نیچے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ وہاں پر آئیں گے سید سید مہدی ان کے رفقا ان کی انتظار میں ہوں گے ان کی بھی تفصیلات ہیں میں ان تفصیلات میں نہیں جاتا دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا وغیرہ اس کی تفصیلات ہیں میں اس کو چھوڑتا ہوں اب اتنی علامات کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے سید نا مہدی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے ایک شخص قادیان کا دہکان اٹھتا ہے اور وہ ڈھکائی کے ساتھ پہلے حضرت مہدی کی آمد کا انکار کرتا رہتا ہے ایک وزیر روایت کی بنیاد پر اس میں بھی تحریف کر کے تیرہ کو یکم بناتا ہے یقم سے استدلال کر کے اپنی مہدی ثابت کرتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں اگر انصاف نام کی کوئی چیز ہے تو ہمیں بتایا جائے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی چالیس احادیث مبارکہ ہے ان ان تمام تر احادیث میں یہ بات طے شدہ ہے کہ سیدنا مہدی کا نام محمد ہوگا جب یہ شخص قیدیان کا جو دعویٰ کر رہا ہے اس کا نام غلام احمد ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مہدی آئے گا وہ جو پیدا ہوں گے ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا غلام احمد قادیانی کا نام ان کے باپ کا نام غلام مرتضی تھا فرمایا رحمت عالم نے کہ جو یہ جو سیدنا مہدی ہوں گے یہ حضرت سید فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے حضور فرماتے ہیں میرے خاندان میں سے ہوں گے مرزا غلام احمد قادیانی مغل تھا ساری دنیا کو معلوم ہے کہ وہ مغل تھا میرے بھائی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سید مہدی مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ قادیان کے اندر پیدا ہوا رحمت عالم نے فرمایا کہ سید مہدی بیت اللہ شریف کا آ کر طواف کریں گے غلام احمد قادیانی کو ساری زندگی بیت اللہ آنے کی اللہ نے ہی نہیں دی ہی نہیں بخشی ان تمام تر روایتوں کے باوجود کہ ایک سید نا کی علامت غلام احمد قادیانی میں نہیں پائی جاتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ہوگا یہ ہوگا ایک علامت اس کے اندر نہیں پائی جاتی اور آج مسلمانوں کو قادیانی جماعت انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ سینا زوری کے ساتھ کہتی ہے کہ تم اسے مہدی مان لو قبلہ اگر یہ محمد عربی کے فرامین کی روشنی میں ان نشانیوں پر پورا اترتے تو ہم اس کے غلام تھے جب رحمت عالم کی پیشین گوئیوں کے مطابق یہ پورے نہیں اترے تو یہ کسی اور کا مہدی ہو سکتا ہے محمد عربی کا فرمایا ہوا مہدی ہرگز نہیں ہو سکتا اسی طرح دیکھیں آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کو حضور علیہ السلام نے جو علامتیں بتائی ہیں وہ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ مہدی اور ہے مسیح اور ہے سیدنا میں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو علامتیں ہیں کہ جو وہ جو تشریف لائیں گے وہ وہ ہیں حضور فرماتے ہیں لم یقن بینی و بین نبی ان نازل الفی کم عیسیٰ ابن مریم وہ شخصیت جو اللہ کے رسول ہے جن کے اور میرے درمیان میں کوئی نبی نہیں وہی تمہارے اندر نازل ہوں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام جو قرآن کا عیسیٰ ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جن کا حدیث کے اندر ذکر ہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کوئی مجہول شخصیت نہیں نامعروف آدمی نہیں وہ قرآن شخصیت ہے حدیث کی شخصیت ہے وہ انجیل کی شخصیت ہے دنیا کی بڑی اقوام ان کو ماننے والی ہے یہود مخالفت میں آگے مسیح ان کی حمایت میں بہت زیادہ آگے اور مسلمان قدر مشترک کے طور پر انہیں بھی اپنا نبی تسلیم کرتے ہیں اتنی بڑی اقوام جن کو جانتی ہیں وہ سیدنا مسیح جن کے متعلق قرآن پکار پکار کر کہہ رہا ہے لیکن کیا کیا جائے اس بے انصافی کا کہ ایک آدمی جاہل مطلق قادیان کی بستی میں کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے بطور مسیح کے مان لو کہ بلا اگر تمہیں مسیح منوانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے ہم انجیل کو دیکھیں گے انجیل میں تو مسیح علیہ السلام کی پیشین گوئی موجود ہے جاتے ہوئے انہوں نے اپنے ہواریوں کو کہا تھا کہ اے میرے ہواریوں قیامت کے قریب ایسا وقت آئے گا لوگ تمہیں آ کر کہیں گے کہ ابر آدم وہاں بیٹھا ہے تمہیں آ کر کہیں گے کہ فلاں پہاڑی پر آیا ہے تو یقین نہ کرنا بہتے میرے نام پر آئیں گے جھوٹے جو آ کر دنیا کو گمراہ کریں گے ان کی باتوں میں نہ آنا میں تمہارے سامنے بادلوں سے اتروں گا یہ انجیل کہتی ہے تو تمہیں جو مسیح بننے کا شوق ہے تو ہم کیوں نہ کہیں کہ جب تمہاری نشانی ایک بھی مسیح والے نہیں پہنچ جاتی تو تم وہی جھوٹے ہو جن کی انجیل نے پیشین گوئی کی تم وہی جھوٹے ہو جن کے متعلق رحمت عالم نے فرمایا کہ انہوں سے یقون فی امتی سلاسون قزابون وفی روایت دجالون کہ میرے میرے بعد جو ہے وہ جھوٹے مدعی نبوت پیدا ہوں گے تمہیں وہ کیوں کرنا مان لیا جائے میں عرض کرنا چاہتا ہوں علامات کے حوالے سے کہ اس نے کہا کہ میں مسیح جب عیسیٰ علیہ السلام جو آئیں گے ان کا نام عیسیٰ ہے اس کا نام غلام احمد نشانی پوری نہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے یہ وہ عیسیٰ ہے جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے اور کشم بدور مرزا غلام احمد قادیانی کا چھ فٹ کا باپ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید علیہ السلط وسلام جو تشریف لائیں گے ان کی والدہ کا نام مریم اور مرزا غلام محمد قادیانی کی ماں کا نام بی بی تھا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمانوں سے آئیں گے صاحب بہادر والدہ کے پیٹ مبارک سے برامد ہوئے اب ظاہر ہے کہ دنیا کی کسی عورت کے پیٹ کو آسمان آج تک کسی لغت والے نے نہیں کہا اور جب سے دنیا بنی ہے آج تک کسی فرد بشر نے کسی کے پیٹ کو آسمان نہیں کہا ورنہ تو ورنہ تو تماشا ہی ہو جائے گا کہ کوئی اگر کسی کے پیٹ کو آسمان میرے پیٹ کو آپ آسمان تسلیم کر لیں یہاں پر کوئی بچہ بیٹھ جائے تو وہ کہے گا کہ میں آسمانوں کو فتح کر کے آ گیا ہوں جاتے جاتے کوئی کسی کا میرے ساتھ ہاتھ لگ گیا تو وہ کہہ دیں گے کہ جناب آج کمال ہو گئی میں میں جو ہے وہ آسمانوں کو ہاتھ لگا کے آ گیا ہوں بھائی دنیا میں کیوں مذاق اڑایا جا رہا ہے دین اسلام کا ایک آدمی جن کے متعلق رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور قسم اٹھا کر فرمایا کہ وہ آسمانوں سے آئیں گے آج ان کے متعلق دنیا نظریہ یہ پیش کرتی ہے کہ آسمانوں سے آنے کا معنی ہے کہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہوگا کیا کیا کیا جائے اس بات کا اس فلسفے کا اور دنیا کے اندر بعض ایسے ایسے شریف آدمی بھی موجود ہیں جو ان کی اس بات کو ماننے کے در پے ہو جاتے ہیں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس وقت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دو فرشتوں کے پرو پر ہاتھ رکھ کے آئیں گے مرزا غلام احمد جب پیدا ہوا تھا ماں کے اس کے پیٹ کے آسمان ہونے کی چلو بحث کو بھی چھوڑتا ہوں جب یہ پیدا ہوئے تھے صاحب بہادر تو فرشتے نہیں اس کے پارسل کو گئی نے وصول کیا تھا میں عرض کرنا اور یہ کوئی تصحیق کی بات نہیں دلائل کی دنیا میں ہمارے ساتھ کریں گفتگو اور میں عرض کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سید عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے میرے ماں باپ قربان فرمایا رحمت عالم نے جب آئیں گے نہاد کیوں سیدنا عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کو جس وقت آسمانوں پر اٹھایا جانے کا مرحلہ آیا حق تا... انہوں نے حالات کو محسوس کیا کہ قوم میرے قتل کے درپے ہے میرا محاصرہ کیے ہوئے سیدنا یوسف علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہا ہو کر آ کر مجلس میں بیٹھے تھے ہماری اکٹھے ہوئے گفتگو ہوئی اسی دوران میں ان کو آسمانوں پر اٹھایا گیا اس کی میں تفصیلات علیحدہ بتا چکا ہوں جب سید نا علیہ السلام تشریف لے گئے تھے تو اس وقت بھی سر کے بالو سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا سب گزرنے کے بعد جس وقت واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا آج آپ حضرات نے فریج تیار کی ہے اس میں کوئی چیز رکھ دو چوبیس گھنٹے وہ پندرہ دن خراب نہیں ہوتی فریزر میں کوئی چیز رکھ دو چھ مہینے خراب نہیں ہوتی کولڈ سٹور میں کوئی چیز رکھ دو بھلے وہ سال بھر خراب نہیں ہوتی تم کسی چیز کو جوں کا تو محفوظ رکھنا چاہو ہفتہ مہینہ چھ مہینے سال محفوظ رکھو گے رب کریم کی قدرت کو دیکھو فرمایا گیا کہ جس حالت میں مسیح کو اٹھایا گیا تھا اسی حالت میں آئیں گے جب گئے تھے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا تھا جب واپس آئیں گے تو بھی سر کے بالو سے پانی ٹپک رہا ہوگا بعض محدثین نے یہ کہا کہ ان کے بال گھنگرالے ہوں گے خمدار ہوں گے دور سے جس وقت وہ چلیں گے ان کے بالوں کی جھلک کو دیکھ کر پتا چلے گا کہ موتی گر رہے ہیں دونوں روایتیں صحیح ہیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے نہا دھو کر اور غلام احمد قادیانی جس وقت تشریف لائے تو خیر سے خیر اس کے نفاذ کے خون میں لتڑے پتڑے کوئی ایک کوئی ایک علامت تو فٹ کر کے دکھائی جائے ہمیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ صلاحت وسلام جس وقت تشریف لائیں گے دو زرد رنگ کی چادریں انہوں نے پہن رکھی ہوں گی ایک نیچے باندھ رکھی ہے ایک انہوں نے اوپر اوڑھ رکھی ہے غلام احمد کی چادروں کا چاہے رنگ نہ ملا جائے لیکن یہ بات تو میں نہیں مطالبہ کرتا چادروں کا بھلے کوئی لباس تو ہوتا خیر سے یہ جس وقت آئے یہ تو الف ننگے تھے کوئی ایک علامت اس کے اندر پائی جاتی ہے اور میرے واجب الحترام بھائیوں سید علیہ السلاط وسلام جس وقت آئیں گے حضرت مہدی ان کو دیکھ کر مسلح چھوڑیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے نماز پڑھائے حدیث شریف میں آتا ہے اب آپ حضرات دیکھیں ایک آدمی مسلح پر کھڑا ہے ایک صف میں کھڑا ہے آدمی دو ہے ایک نہیں غلام احمد کا کے کرتوت کو دیکھے ان دو کو کہتا ہے وہ ایک تھے اور وہ ایک میں ہوں اور جب اس سے بھی پیٹ نہیں بھرا تو کہہ دیا کہ میں اس کے ساتھ کرشن بھی ہوں میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ خدا کے لیے سمپلی طور پر اس کو بالکل عام روٹین کے اندر آپ لیں اور اس پر ریسرچ کریں کہ کیا بیک وقت ایک آدمی دو ہو سکتے ہیں کہ وہ کرشن بھی ہے ہندو بھی ہے مسلمان بھی ہے وہ بیک وقت عیسیٰ بھی ہے با یک وقت مہدی بھی ہے کرشن بھی ہے اور کیا کہتے ہیں ردر گوپال بھی ہے سکھوں کا بھی سکھوں کا بھی رہنما ہے اس صاحب بہادر کو ہر جائی بننے کا شوق تھا اور میرے خیال میں گرگٹ شاید روز اتنی رنگ نہیں بدلتی جسے جتنا اس کو اپنے رنگ بدلنے کا شوق تھا میرے بھائی ان حالات اور واقعات میں پوچھا گیا غلام احمد قادیانی سے کہ تم مسیح کیسے جواب میں کہتا ہے اللہ نے مجھے کہا کہ تم عورت ہو اور مجھے کہا کہ تم مریم ہو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آج تک خدا کے لیے دنیا کے کسی مذہب میں مجھے بتا دیا جائے کہ وہ آدمی جس کی دو بیویاں ہوں اتنی داڑھی ہو سر پر پندڑ ہو چار بیٹے ہوں وہ یہ کہے کہ اللہ نے مجھے عورت بنا دیا ہے کوئی کائنات کا فلسفہ اس غلام احمد کاغیانی کے فلسفے کو ماننے کے لیے تیار ہے نئی بات جارحت کی نئی بات لڑائی کی نئی بات جھگڑے کی میں صرف سمجھنا چاہتا ہوں کہ عقل نام کی کوئی چیز ہے میں اسے دہائی دیتا ہوں کہ مجھے کیس سمجھایا جائے یہ ایسا غلام احمد قادیانی نے مذہب کے نام پر اتنی دہشت گردی پھیلائی ہے کہ دنیا کی تمام تر عقول کو اس نے متحیر کر دیا سارے کارخانہ قدرت کے اندر یہ ایسی بات کہتا ہے کہ اس کے اندر دراڑے پڑتی پڑتی نظر آ رہی ہیں آج تک کسی مرد کو جس کی داڑھی ہو بیوی ہو بچے ہوں کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں عورت ہوں یہ فرد واحد ہے جو کہتے ہیں اللہ نے مجھے عورت بنایا اور اس کی آگے جو تفصیلات ہیں اللہ معاف کرے ممبر رسول پہ مسجد میں بیٹھ کر میں اس کی تفصیلات نہیں بتا سکتا کہتا ہے اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا اس کے بعد مجھے بچہ میرے پیٹ میں آیا اتنے مہینے رہا اتنے مہینے کے بعد مجھے تکلیف شروع ہوئی میں گیا کھجور کے کھجور کے درخت کو پکڑ کر زور لگایا تو میں اپنے سے آپ ہی پیدا ہو گیا یوں مریم تھا یوں مسیح بن گیا کوئی دنیا جہان میں کوئی ایسا آدمی آج تک جو بیک وقت ماں بھی ہو بیک وقت باپ بھی ہو بیک وقت بیٹا بھی ہو بیک وقت مرد بھی ہو بیک وقت عورت بھی ہو اور اگر اس پر کچھ کہا جائے تو قادیانی کرم فرما بڑی سادگی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ جناب یہ اختیارے کی بات ہے میں ان سے درخواست کرتا ہوں اشتہارے شاعری میں چلا کرتے ہیں نبوت میں نہیں چلا کرتے نبوت تو نام ہی اس چیز کا ہے کہ پہاڑ کی چوٹی پر نبی کھڑے ہو کر کہتا ہے حل وجد تو مونی سا دے کر نوکا با نبوت دنیا کو بھول بھولیوں میں ڈالنے کے لیے نہیں آتی نبوت دنیا کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کے لیے آتی ہے آج کی مجلس میں میں نے اتنا عرض کیا کہ غلام احمد قادیانی نے سیدنا مسیح اور سیدنا مہدی سے متعلق جتنی کہانی تیار کی تھی وہ ساری ریت کی کہانی ہے ایک بھی بات جو ہے وہ غلام احمد قادیانی کی سچی نہیں میرے واجب الحترام بھائیوں اسی کے ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں کبھی قادیانیوں کو شوق کرتا ہے فوراً کہہ دیتے ہیں کہ وہ ابو دودھ کی روایت ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صدی کے ہر صدی کے اول پر ایک مجدد آئے گا تو اس صدی کا میں مجدد غلام اگر میں نہیں تو تم بتاؤ کہ اور کون ہے ہم نے غلام احمد کاریانی سے پوچھا کہ تم تو آئے نا تیرہویں صدی میں بتاؤ بارہ صدیوں میں تم تیرہویں اور چودہویں کے سنگت پر آئے باقی جو سدیاں تھیں ان تیرہ کے مجدد کون تھے تو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں کوئی منشی نہیں لگا ہوا کہ مجھے ان کے مجددوں کے نام کا پتا ہو بھلے شریف آدمی اگر تمہیں تیرہ صدیوں کے مجددوں کا پتا نہیں اور اس کے باوجود تم مجدد ہو چودہ کا ہمیں پتا نہ چلے تو ہم میں آج پوچھنا چاہتا ہوں گزر گئی چودہویں صدی اب پندرہویں صدی چڑھی ہے مجھے قادیانی اس پندرہویں صدی کا مجدد کون ہے قادیانی اگر جواب میں کہیں کہ ہمارا خلیفہ مجدد ہے تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ نور الدین بشیر الدین مرزا ناصر طاہر مرزا ناصر یہ یہ چاروں کے چاروں جو ہے ان کے کھلافا یہ چودہویں صدی میں فوت ہوئے تھے بتاؤ اسی صدی کا غلام احمد بھی مجدد تھا نور الدین بھی مجدد تھا اور اگر کہیں کہ نہیں اکیلا غلام احمد تھا نور الدین مجدد نہیں تھا پندرہویں صدی میں یہ موجودہ مسرور مجدد ہے تو میں کہتا ہوں پھر نور الدین نے کیوں کیا قصور کیا تھا کہ ایک خلیفہ کو تم مجدد مانتے ہو دوسرے خلیفے کو مجدد نہیں مانتے اور میرے بھائی آئیے میں اب مجدد کی طرف چلتا ہوں بزر مجبود میں ہمارے حضرت نے تصریح کی ہے اس بات کی کہ مجدد کسی شخصیت کا نام نہیں ہے مجدد ادارہ بھی ہو سکتا ہے ایک علاقے میں کوئی آدمی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے کسی علاقے میں کوئی دین کی تجدید کا کام کر رہا ہے بیک وقت دنیا میں جس خطے میں بیٹھو گے افریقہ میں کوئی دین کی تجدید کے لیے لگا ہوا ہے حضور نے جو فرمایا میں جدت دے دو یہ من کا لفظ بتاتا ہے کہ ادارہ بھی ہو سکتا ہے شخصیات بھی ہو سکتے ہیں ایک نہیں کئی ہو سکتے ہیں اور صدیوں میں رہے اب بھی ہے آج تک کبھی کسی مجدد نے کسی مجدد نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا غلام احمد قادیانی ایسا آدمی ہے جو مجدد ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے مہدی میں اپنا نبی ہونے کا بھی دعویٰ کرتا ہے میں نے ایک دفعہ قادیانی کو مناظرے میں کہا کہ قادیانی کرم فرماؤ تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے تمہارے نزدیک چودہویں صدی کا مجدد ہے غلام احمد یہ کہتا ہے کہ مسیح علیہ السلام بہت ہو گئے مجھے بتاؤ تیرہ صدیوں کے مجدد سچے تھے یا چودہویں صدی کا مجدد سچا ہے میں نے میں نے کہا تیرہ صدیوں کے مجدد کہتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے چودہویں صدی کا مجدد کہتا ہے کہ میں نبی ہوں تیرہ صدیوں کے مجدد سچے ہیں تو چودواں جھوٹ بولتا ہے یہ سچا ہے تو معذ اللہ تیرہ صدیوں کے سچے تھے تیرہ صدیوں کے جھوٹے تھے ہم نے کہا الحمدللہ آج بھی ہم امت کے ساتھ کڑے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر شاہ ولی اللہ تک مولانا محمد قاسم نانوتوی تک جو امت کا عقیدہ تھا آج بھی ہم اسی عقیدے پر کھڑے ہیں اور ہم نے ہمیشہ قادیانیوں کو کہا جو قرآن مجید کی آیت کا وہ غلط ترجمہ کرتے ہیں ہم انہیں پکڑتے ہیں کہتے ہیں کسی مجدد کا ترجمہ دکھاؤ اللہ طل کفر قادیانیوں کو لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں اور وہ کوئی ترجمہ صحیح نہیں کر سکتے بھائی ریت کے اوپر ان کی سارے عقائد کی بنیاد ریت کی دیوار کے اوپر کھڑی ہے دیوار پر نہیں پیلے پر کھڑی ہے ایسی کھڑی ہے کہ معمولی سا حق کا جھونکا آئے تو یہ ان کا ذرہ ذرہ ان کے خیالات کا بکھر جاتا ہے کوئی قرآن و سنت میں سے ایک چیز ان کے پاس نہیں اب آپ سوال کریں گے کہ مولوی صاحب قادیانی ہیں تو بڑے اخلاق والے میں ایک دفعہ گیا گفتگو کرنے کے لیے ایک ایک دوست میرے پاس آئے کہنے لگے مولوی صاحب قادیانی بڑے اخلاق والے میں نے کہا جی وہ کیسے کہتا ہے میں ان کے ہاں گیا وہ مجھے اپنے گھر میں لے گئے مجھے چائے پلائی ان کے بچے میرے ساتھ بیٹھے تھے میں نے کہا قبلہ یہ جو تبلیغ کا انداز ہے میں معافی چاہتا ہوں میں اس آپ کے معیار پر پورا نہیں اترتا خیر میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی میری ہوئی چوری سویرے اٹھ کر میں کرتا ہوں شور دنیا مجھے کہتی ہے کہ مودی صاحب کمال ہو گئی شور کر رہے ہو میں نے کہا بھائی میرا گھر لوٹا گیا تو مجھے کہتے ہیں دیکھو چور کتنا شریف آدمی تھا رات کو بڑے آرام اطمینان کے ساتھ آیا محلے کے کسی آدمی کو پتہ نہیں لگنے دیا اور مولوی صاحب کتنے بد اخلاق ہیں کہ چوری ہو گئی ہے تو سارے محلے کو سر پر اٹھا رکھا ہے بھائی خدا کے بندو چور کا چور کے طریقہ واردات ہے اس کے فن کا تقاضا ہے کہ وہ آرام اطمینان کے ساتھ آئے اگر اطمینان کے ساتھ نہ آئے تو وہ چوری ہی نہیں کر سکتا قادیانی کی جتنی ظاہر داری ہے بھلے لوگوں آپ نے سانپ کو دیکھا ہوگا کتنا خوبصورت ہوتا ہے کتنا رنگ برنگا ہوتا ہے کبھی اس کی چمڑی کے اوپر ہاتھ پھیرے تو اس سے زیادہ ملائم چیز بھی آپ کو نظر نہیں آئے گی لیکن جس وقت وہ کبال چابک دستی کے ساتھ ڈنگ مارے گا پتا پھر چلے گا کہ اس کے اس چمڑی کے اندر کتنے فتنے جو ہیں وہ اس کے اندر خفیہ تھے میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کوئی قادیانیوں میں اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں میرے سامنے بیٹھے قادیانی کرے حساب آج تک جتنے قادیانی انہوں نے قادیانیت کو چھوڑا اور اسلام قبول کیا ہر قادیانی اپنے کو قانون کو پکڑ کر کہتا ہے کہ دنیا جہان کے دنیا جہان کے کوبا خانوں میں اتنی بدی نہیں ہوگی جتنی قادیانیت کے گھروں کے اندر بدی ہے اور میں یہ الزام نہیں لگا رہا یہ واقعات ہے اس کے اوپر مستقل ہماری لائبریریوں کے اندر لٹریچر کر موجود ہے اور وہ لٹریچر قادیانی کرم فرماؤں کا لکھا ہوا ہے اور اس حد تک لکھا ہوا ہے کہ کوئی قادیانی کرم فرما آسانی کے ساتھ اس سے انکار نہیں کر سکے گا میرے بھائی میں استدا کرتا ہوں ایک دفعہ خوب ہوئی مجھے لگے کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو قادیانی ہے نا یہ تبلیغ بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ کرتے ہیں میں نے کہا بھائی چور بھی بڑے آرام اور اطمینان کے ساتھ آیا کرتا ہے تو انہوں نے کہا جی مولوی صاحب یہ بڑے اخلاق والے ہیں میں نے کہا وہ جو بازار میں کوٹھے کے اوپر بیٹھی عزت بیچنے والی ہوتی ہے نا وہ بھی بڑے اخلاق والی ہوتی ہے ہارا آنے والے کے لیے بستر بھی بچھاتی ہے اور اس کے ساتھ آنکھیں بھی ملاتی ہے آنکھیں ملا کے وہ اس کی جیب کو صاف کرتی ہے یہ یہ داؤ لگا کے تمہارے ایمان کو صاف کرتے ہیں وہ جسم فروشی کرتی ہے یہ دین فروشی کرتے ہیں اخلاق اس میں بھی نہیں وہ بھی وہ بھی اپنے ایک فن پر لگی ہوئی ہے یہ بھی اپنے فن پر لگی ہوئی ہے اور میرے بھائی مجھے ایک دوست کہنے لگے کہ مولوی صاحب یہ جو قادیانی ہے یہ جو قادیانی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث شریف ہے رحمت عالم نے ارشاد فرمایا میری امت کے تہتر فرقے ہوں گے ایک جنت میں جائے گا باقی اختلاف میں تو قادیانیوں نے کہا کہ موری صاحب یہ دیوبندی ہیں بریلوی ہیں اہل حدیث ہیں شیعہ ہیں اتنے سارے فرقے ہو گئے تو یہ سارے فرقے جو ہیں یہ مل کر قادیانیوں کے خلاف ہیں تو ہفتہ فرقہ قادیانی ہوا میں نے کہا بھائی ٹھہر جاؤ میں آپ سے حل کرنا چاہتا ہوں قادیانی پیدا کب ہوئے اس نے کہا چودہویں صدی میں میں نے کہا چودہویں صدی سے پہلے قادیانی تھے اس نے کہا نہیں میں نے کہا حضور نے فرمایا میری امت کا ایک طبقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا وہ ان تیرہ صدیوں میں تھا یا نہیں چودہویں صدی کا وہی طبقہ ہوگا جو تیرہویں صدی میں بھی ہو بارہویں میں بھی گیارہویں میں بھی پہلی میں بھی جب قادیانی ان صدیوں میں نہیں تھا تو یہ تو تہترواں فرقہ نہیں تہترواں فرقہ جو نجات پائے گا وہ وہی ہوگا جو پہلے سے موجود ہو حضور کے زمانے میں موجود ہو صحابہ کے زمانے میں اہل بیت میں پہلی صدی میں دوسری میں تیسری میں قادیانی چودویں پہ پیدا ہوئے یہ پہلی میں نہیں تھے دوسری تیسری چوتھی پانچویں دسویں میں نہیں تھے تو یہ تو تہترواں فرقہ نہیں ان کو تو رکھو نا ایک طرف باقی رہے تہتر کی بات میرے ساتھ وہ کر لو کہنے لگے وہ کیسے میں نے کہا بھائی دیکھے میں بہت ہی درد بہت ہی مغز خوری کے ساتھ خدمت کر رہا ہوں آپ دوستوں کی بہت سارے مسائل جو زیر بحث آتے ہیں ان کی طرف توجہ دلا رہا ہوں فرمایا ایک ایک شخص قتل ہو اس کا پرچہ درج ہو ایف آئی آر کا اب دو وکیل عدالت کے اندر کھڑے ہوتے ہیں ایک وکیل ہے سرکار کی طرف سے ایک وکیل ہے ایک وکیل ہے ملزم کی طرف سے ایک ہے مقتول کی طرف سے تینوں وکیل کھڑے ہو کر دلیل دیتے ہیں کہتے ہیں کہ قانون بھی صحیح پرچہ بھی صحیح آدمی بھی غلط ہوا ہے گواہ بھی آدمی بھی قتل ہوا ہے قتل کا آلہ بھی موجود ہے واقعات سارے صحیح ہیں میں ان کو تسلیم کرتا ہوں لیکن فلاں گواہ کی اس بات سے یہ نکلتا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے دوسرا وکیل کھڑے ہو کر کہتا ہے میں یہ سمجھا ہوں قتل بھی صحیح ہے پرچہ بھی صحیح ہے ایف آئی آر بھی صحیح ہے گواہی بھی ٹھیک ہے لیکن فلاں گواہ کی فلاں بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ملزم کو سزا ملنی چاہیے دو وکیل کھڑے ہیں اسی قانون کو پڑھ کر ایک وکیل کہتا ہے اسے پھانسی لگنی چاہیے ایک وکیل کہتا ہے اسے چھوٹنا چاہیے دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں دنیا کا کوئی آدمی کھڑے ہو کر یہ نہیں کہتا کہ جناب یہ جو ہے اپنا کیا کہتے ہیں قانون آپس کے اندر لڑ رہا ہے ساری دنیا کہتی ہے کہ قانون کی تعبیر ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے کوئی اپنے انداز میں کر رہا ہے یہ جو ہے حضرت امام ابو حنیفہ امام شافی امام مالک امام احمد ابن حنبل امام بخاری امام مسلم امام امام امام سوری یا یہ امام محمد یا ابو یوسف یہ جتنے ائمہ ہیں محمد عربی کے دین کے وکیل ہیں یہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین مبارک کی تعبیر کر رہے ہیں وہ کہ تہتر جہنم میں جائیں گے ان سے مراد دیوبندی بریلوی نہیں ان سے مراد ہنفی صافی نہیں ان سے مراد مال کی مال کی حملی نہیں ان سے مراد جو ہے یہ اہل سنت مل جماعت نہیں ہے ان سے حدیث مراد نہیں ان سے بلا مراد نہیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ سارے جتنی گفتگو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک طبقہ ہے اور وہ طبقہ ہے محمد عربی کی امت کا وہ جو ہے کہ جو جو تہتر ہوں گے بہتر ان میں جہنم کے اندر جائیں گے وہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق حضور نے فرمایا کہ نام قرآن اور سنت کا لیں گے مرضی اپنی چلائیں گے نام دین کا استعمال کریں گے مرضی اپنی استعمال کریں گے کبھی قرآن کے نام پر حدیث کا انکار کریں گے کبھی کبھی جو ہے اہل بیت کے نام پہ صحابہ کو گالی دی جائے گی کبھی کچھ کیا جائے گا کبھی کچھ کیا جائے گا خود صحابہ سے کیوں نہیں پوچھتے جس وقت آپ نے فرمایا کہ ایک طبقہ جنت میں جائے گا وہ طبقہ کون یہ پوری امت مل کر یہ ایک گروہ ہے کون حضور علیہ السلام نے فرمایا صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ ان کی نشانی کیا ہے فرمایا جو قرآن و سنت کی پر عمل کرے گا وہ طبقہ جنت میں جائے گا جو میرے اور صحابہ کرام کے اعمال کی پابندی کرے گا اب پوری دنیا میں کوئی ہاتھ بھی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا باندھ کر پڑھتا ہے کوئی آدمی جو ہے کوئی آدمی جو ہے وہ اپنا صبح کو پڑھتا ہے یا دیر کے ساتھ پڑھتا ہے وہ عرب کے اندر رہتا ہے یا عجم میں جو قرآن اور سنت کو صحابہ کی تعلیمات کی روشنی کے اندر فالو کرتے ہیں یہ سارے مل کر ایک ہے اور یہ طبقہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا یہ مفہوم ہے اس کا یہ نہیں ہے کہ اس سے مراد قادیانیت ہے میرے بھائی اسی طرح قادیانی کرم فرما ایک اور بھی دھوکہ دیتے ہیں اور قادیانی اللہ رب العزت معاف فرمائے سوائے دھوکھا دہی کے ان کا کام اور کوئی نہیں رہا ایک دفعہ ہمارے وہاں کیا کہتے ہیں قومی اسمبلی میں بحث چل رہی تھی اور قومی اسمبلی میں ایک قادیانی کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ معاف کرے قومی اسمبلی میں بھی خوب ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب نے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ بھٹو صاحب آپ قانون پاس کریں جس میں لکھا ہوا ہو کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے غلام محمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ کافر اور عین کے اغراض کی خاطر ان کو جو ہے وہ اپنا غیر مسلم اقلیتوں کا جو چارٹ ہے ان میں کا بھی نام لکھ دیا جائے بھٹو صاحب بڑے سمجھدار آدمی تھے کہنے لگے موری صاحب آپ کمال کرتے ہیں آئین میں بھی کسی کے نام ہوا کرتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا ہمارے پاکستان کے آئین میں قائد اعظم کا نام موجود ہے تو آئین میں نام تو ہوا وہ عبد الحفیظ پیر زادہ وہ ذرا تیز تھا اس نے کہا جی یہ جو ہے غلام محمد قادیانی اس کا نام لکھ کر آپ آئین کو پلید کرنا چاہتے ہیں اب یہ مفتی محمود صاحب کی دکھ سے رگ پہ انہوں نے ہاتھ رکھا کہ غلام احمد کا نام لکھ کر آپ آئین پاکستان کو پلید کرنا چاہتے ہیں تو مفتی محمود صاحب نے فرمایا قرآن مجید میں شیطان کا نام بھی ہے خنزیر کا نام بھی ہے خنزیر کا نام آنے سے اگر قرآن پلید نہیں ہوا تو غلام احمد کا نام آنے سے پاکستان کا آئین بھی پلید نہیں ہوگا اللہ نے خنزیر کا نام لے کے کہا ہے کہ یہ حرام ہے تم غلام احمد کا نام لے کر کہو کہ یہ کافی رہے اچھا تو وہ تھے خوب آدمی انہوں نے کہا مفتی بھٹو صاحب بہت قومی رہنما تھے بیدار مغز لیڈر تھا ہمارا رہنما تھا بہت اللہ اس کی قبر پہ رحمتوں کی بارش نازل کرے قومی آدمی تھا یہ ایک اور بات ہے کہ ساری زندگی اختلافات چلتے رہتے ہیں سیاست میں کوئی سیاست ہار پہ آخر نہیں وہ ایک کیمپ میں تھے ہمارے حضرات دوسرے کیمپ میں لیکن اس کی صلاحیتوں کو مانے بغیر چارہ نہیں تو انہوں نے فوراً کہا مفتی صاحب کو کہ مفتی صاحب آج قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تم کہتے ہیں ان کو کافر قرار دو کر کوئی اور نبوت کا دعویٰ کرے گا آپ کہیں گے ان کو کافر قرار دیں تو ہم کسی کا نام لکھنے کے بجائے ایک اصولی بات لکھ دیتے ہیں کہ حضور کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر تو اتنی بات لکھ دیتے ہیں مفتی صاحب نے فرمایا آپ خوب آدمی ہے میں کہتا ہوں میرے پیٹ کے میرے پاؤں کے اندر کانٹا لگا ہے کانٹا نکال دو آپ کہتے ہیں کہ میں لوہے کی جوتی تیار کرا دیتا ہوں کہ آئندہ کبھی کوئی کانٹا نہیں لگے گا مجھے آئندہ کی نہیں چاہیے یہ جو کانٹا لگا ہے قادیانیت کا اس کو تم نکالو اس پر جس وقت یہ آئین کے اندر بات طے ہو گئی تو قادیانیوں نے کہا اور اللہ کی شان دیکھیں کہ آج تک ساری دنیا کے قادیانی یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ جناب غلام احمد کو ہم نبی نہیں مانتے مجھے نہیں پتا کہ آپ کے گلاسگو کا آپ کے انگلستان کا آپ کے سکار لینڈ کا آپ کے یارک شہر کا قادیانی کیا مانتا ہے غلام احمد کو میں بات کرتا ہوں خود مرزا غلام احمد قادیانی کی اس کی کتاب کے نام بتاؤں گا صفا بتاؤں گا سطر بتاؤں گا پرنٹنگ پریس بتاؤں گا اور کوئی ایڈیشن بتاؤں گا کوئی فرم طرف فرما قیامت کی صبح تک حوالے سے انکار نہیں کر سکتا خود غلام احمد قادیانی ہے کہتا ہے کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا یہ مرزا غلام احمد قادیانی اتنی سراہد کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور بھائی صرف نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا بلکہ یہ کہتا ہے محمد الرسول اللہ کہ وہ محمد الرسول اللہ میں ہوں اب بیک وقت ایک آدمی لے آئے میری ساری گفتگو کو سب سے پہلی گفتگو پر ایک آدمی بیک وقت کرشن ہونے کا بھی دعویٰ کرے مسیح ہونے کا بھی دعویٰ کرے مہدی ہونے کا بھی دعویٰ کرے بیک وقت وہ ردر گوپال ہونے کا بھی دعویٰ کرے محمد عربی ہونے کا بھی دعویٰ کرے یہ سارے بیک وقت پانچ منصبوں کا مدعی ہو اور ہر منصب دوسرے منصب کے خلاف ہو ظاہر ہے کہ کرشن محمد الرسول اللہ نہیں ہو سکتا ظاہر ہے کہ جو کرشن تھا وہ سید عیسیٰ ابن مریم نہیں ہو سکتا غلام احمد قادیانی تمام منصبوں کی معجون مرکب تیار کر کے پوری دنیا کو پوری دنیا کو گھوٹا پلا کر بے ہوش کرنا چاہتے ہیں خدا کے لیے بتایا جائے آنے والی نسل کو کادی گھوٹے سے میرے واجب الحترام دوستو آج تمام تر قادیانیت جو ہے مفروضوں کے اوپر کھڑی ہے کوئی دلیل نہیں ہے قادیانیوں کے پاس کہ دنیا کے کسی شریف انسان کو یہ اپروچ کر سکے ایک بڑی دلچسپ بات ہے ہمارے ایک ساتھی تھے حاجی صاحب فوت ہو گئے ہیں کنری کے علاقے میں رہتے تھے ارئی برادری کے ساتھ ان کا تعلق تھا کام جو ہے وہ اپنا لوہے کو تیز کرنے کا کلہاڑی بلاڑی بنانے کا کرتے تھے مستری برکت اچھا ہوا نام یاد آ گیا مستری برکت صاحب ان کا نام تھا ایک قادیانی گیا نا ان کے پاس اور جا کر اس نے واز کرنا شروع کیا جی مرزا غلام احمد ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا ہمارے مستری صاحب سنتے رہے سنتے رہے وہ قادیانی بیٹھا ہوا تھا اس پر کیا کہتے ہیں پھٹے پر مستری صاحب نیچے تھے تو جس وقت اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ مستری صاحب اٹھے اور اس قادیانی کے یہاں پر ہاتھ رکھ کے کہنے لگے کہ میں تمہیں بینچ سے نیچے اتار کے ایسی تمہاری لکڑیشن کروں گا کہ دماغ درست ہو جائے گا ورنہ کہو مرزا کافر تھا کہتا ہے جی خدا کی قسم کافر تھا <laughs> اس نے کہا کہ کہو مرزا ایسا تھا اس نے کہا جی ایسا تھا کہو ویسا تھا اس نے کہا جی ویسا تھا اس نے کہا ایسا کیسا جیسا ویسا اس نے کہا جی سب کچھ تھا مجھے چھوڑ دو اس وہی مستری برکت ان کے سامنے بیٹھ گئے اور اس کا جینی کو کہنے لگے کہ تو مجھے میرے گریبان سے پکڑ اور اس کا تار تار کر دے میں تار تار ہو جاؤں گا محمد عربی کی توہین کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا میرے واجب الحترام بھائیوں ہم دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اپنی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں میں نے میں نے جو ہے دو اشرے سے زیادہ وقت گزارا ہے چناب نگر میں ہمارے چھوٹے چھوٹے طالب علم چھوٹے چھوٹے طالب علم ایک معذور طالب علم جس بیچارے کا ہاتھ بھی پورا نہیں تھا وہ سپیکر لگا کے کھڑے ہو کے کہتا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی وہ ایک نظم بنی ہوئی ہے نظم کے تو مجھے کہ مرزا پیدا ہوا وچ قیدان وچ قادیان جی- جینے دیکھنا ہو شیطان پتہ نہیں کیا کچھ وہ اس کے متعلق کہتا تھا سارے قادیانی اکٹھے ہو کر اس گفتگو کو سنتے تھے کہ ان کے نبی کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے لیکن ایک قادیانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ حرف گیری کی جرت نہیں ہوتی تھی میں آپ سے استدا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ قادیانیت حضور علیہ السلام نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استدا کرتا ہوں میں تم دوستوں سے آج تمہارا پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے پورا گلاس کو اکٹھا ہو جائے ایک مسلمان جو کبھی نماز نماز میں نہ آیا ہو کبھی جس نے روزہ نہ رکھا ہو کبھی جس نے حج نہ کیا ہو لیکن مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا سارا گلاس وہ اکٹھا ہو کے اس کی موجودگی میں وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کا ارتقاب کرے وہ مسلمان اسی وقت تڑپ جائے گا سارے اجتماع کا خیال نہیں رکھے گا تڑپ جائے گا رحمت عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا وارستگی کی کیفیت اس کے اوپر تاری ہو جائے گی جنون کی حیثیت میں وہ خدا بند آسمان کو پکارنے لگے گا چیز چیز کے چیز چیز سے دنیا کو اپنی مظلومیت کی طرح متوجہ کرے گا ساتھ کسی ایک آدمی کو خاتے میں نہیں لائے گا رحمت عالم کی توہین برداشت نہیں کرے گا بھائی اگر سمجھنا چاہو تو قادیانیوں کے ہمارے سچے جھوٹے ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ آج ساری دنیا مل کر صبح و شام دن رات وظیفہ پڑھ رہی ہے غلام محمد قادیانی کے دجال اور قذاب ہونے کا اللہ روس الشہاد ان کو بیٹھ کر قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے اور کوئی قادیانی اس پر چی بجبی نہیں ہوتا میں کہنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے خود قادیانی کے اپنے دلوں کے اندر روگ موجود ہے پتہ ان کو بھی ہے کہ غلام محمد قادیانی سچا نہیں تھا خدا کی قسم میں اپنے اپنے واقعات بیان کرتا ہوں قادیانیوں کے ساتھ گفتگو ہوئی ایک حوالہ پیش ہوا تو میں نے کہا اس حوالے پر بحث کریں مجھے قادیانی کہنے لگا مولوی صاحب اس حوالے سے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں نے کہا میں اس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا کہتا ہے جی چلو آپ کہتے ہیں تو غلام محمد قادیانی جھوٹا تھا اس حوالے کو چھوڑ دے نہیں بات کرے خود قادیانی اپنی زبان سے اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ جھوٹا تھا حوالے سے جان بچانے کے لیے میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا کوئی مسلمان اپنے نبی کے متعلق یہ کہہ سکتا ہے قادیانیوں کا یہ کہنا خود اندر سے ان کو روگ لگا ہوا ہے خود اندر کو اور میں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں رہا ہوں اس ماحول میں میں نے دیکھا جانچا ہے ناپا ہے تولا ہے پرکھا ہے میں نے قادیانیت کو میں ایک ایک قادیانی کرم فرما کے حالات کو جانتا ہوں جو جو, جو وہاں کے رہنے والے تھے قادیانی سارے کے سارے روح کے سرطان کے اندر مبتلا ہے ایک قادیانی کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اپنا روح کا سکون میسر نہیں چہروں کے اوپر رونتے باقی نہیں رہی دل کے اندر بہاریں باقی نہیں رہی آپ پوچھیں گے کیوں میں جواب میں آپ دوستوں سے عرض کروں گا دیکھیے ایمان کے کنیکشن کا تعلق اللہ نے محمد عربی کی ذات کے ساتھ رکھا ہے دنیا کے اندر پاور ہاؤس جس سے ساری دنیا کے ایمان کی بتیاں جل رہی ہیں وہ پاور ہاؤس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے ملنا تھا ایمان جن کی غلامی کے صدقے ملنی تھی ہمیں روشنی جن کے صدقے منور ہونے تھے ہمارے دل اور دماغ انہیں غلام احمد کو نبی بنا کے اس پاور پاور ہاؤس کے ساتھ اپنا اپنا تعلق کنیکشن منقطع کر لیا ذرا توجہ کریں بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں ہر نیکی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے ہر بدی کا بھی طبیعت پر اثر ہوتا ہے میں اگر سگریٹ پیتا ہوں میرے منہ سے بدبو آئے گی مسواک کروں گا میرے جو ہے وہ اپنا دانت سفید ہوں گے اچھے کپڑے پہن کر آئیں گے دوست آپ کو دوست دیکھیں گے طبیعت خوش ہوگی اور اگر پسینہ آ رہا ہے کیچڑ لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھیں گے تو آدمی ہر بدی کا بھی اچھائی کا بھی اسی طرح طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے آپ درو شریف پڑھیں آپ کی طبیعت کے اندر فرحت پیدا ہوگی کسی کو گالی دے آپ کی طبیعت کے اندر تقدر پیدا ہوگا نیکی کا بدی کا طبیعت پر اثر ہوتا ہے قادیانیت ایک ایسی بدی ہے کہ جو آدمی قادیانی ہوا اس پر سب سے پہلی نحوست یہ پڑتی ہے کہ محمد عربی کی ذات اقدس کے ساتھ اس کی وابستگی برقرار نہیں رہتی جب وابستگی برقرار نہیں رہتی جس پاور ہاؤس سے ایمان کا کنیکشن مل کر دل کی دماغ کی بتی روشن ہونی تھی وہاں سے جب کنیکشن منقطع ہو گیا تو اب ایمان کاہے کو نصیب ہوگا چنانچہ آپ دیکھیں گے قادیانی ریورس ہوتے ہیں بہت کم قادیانی ہے جنہیں ایمان کی توفیق نصیب ہوگی ورنہ قادیانی بے دین ہو جائے گا دہریا بن جائے گا بہائی بن جائے گا عیسائی بن جائے گا قادیانی کبھی مسلمان نہیں ہوگا بہت کم قادیانی ہے جن کو ایمان اور اسلام کی توفیق نصیب ہوتی ہے لیکن میں سبھی وہ کہتے ہیں پانچ انگلیاں برابر نہیں ہوتی میں سبھی کا انکار نہیں کرتا بعض اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہمیں ایسے لال بھی دیے جنہوں نے آگے چل کر دو ایک بہت ساری دنیا کو کادی سے توبہ کرائی آج میں پوری دنیا کے اندر ماحول کو دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں ہم رہیں یا نہ رہیں لیکن ہماری آنے والی نسلیں دیکھیں گی کہ ایک فتنے کا وقت ہوتا ہے قادیانیت اپنا وقت گزار چکی ہے اب ایک مرے ہوئے سانپ سے جو راستے پر پڑا ہو اس کو دیکھ کر بچے بھی ڈرا کرتے ہیں اس کے اندر کوئی تھوڑی سی دم خم باقی ہو اور کوئی دم ہو تو دم کو ہلاتا ہے اس دم کو ہلانے کا وقت آ گیا ہے ورنہ یہ تو انجام کی طرف پہنچ رہا ہے نہیں لڑائی میری قادیانیوں سے اگر دن کو ہم ان کے خلاف تقریر کرتے ہیں تو رات کو رب کے حضور کھڑے ہو کر ان کی ہدایت کی بھی دعا کرتے ہیں ہمیں نفرت مریض سے نہیں ہے ہمیں نفرت مرض سے ہے ہمیں قادیانیوں کے ساتھ لڑائی نہیں قادیانیت کے ساتھ میری نفرت ہے اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ سانپ اور بچھو سے صلح ہو سکتی ہے قادیانیت سے صلح نہیں ہو سکتی اس لیے کہ یہ محمد عربی کی بغاوت کا دوسرا نام ہے اور میرے بھائی ساری کائنات قربان رحمت عالم کی عظمتوں کے حضور ہی فرماتے ہیں لا حتا من و الیہ من ہی و ہی فلاط اجمعین تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مسلمان مومن نہیں ہو سکتا جب جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ وہ میرے ساتھ محبت نہ کرے تو اس کے رسول کا تقاضا ہے کہ قادیانی فتنے سے بچا جائے آج کی مجلس میں اختصار کے ساتھ مجھے اتنی باتیں آپ دوستوں کی خدمت میں عرض کرنی تھی ابھی میرے خیال میں بیس پچیس منٹ باقی ہے نماز میں تو آپ میں سے کوئی دوست اگر سوال کرنا چاہے تو میری خدمات حاضر ہے کہاں ہے وہ ساتھی کل جو مجدد پر بحث کر رہا تھا میاں آج تو آگئی وہ بحث آپ کی کوئی سوال کوئی دوست اگر کوئی سوال کرنا چاہے قادیانیت کے حوالے سے کوئی دوست قادیانیت کے حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہے جی، کتابیں تو بہت ساری ہیں اس مضمون پر لیکن کوئی ایک کتاب جو مرجع بن سکے اور کافی وافی ہو ہمارے حضرت مولانا عبد الغنی صاحب پٹیالوی تھے یہ مظاہر العلوم کے اندر بھی رہے ہیں اور بہت بڑے آدمی تھے حضرت مولانا شیخ الدی صاحب رحمہ اللہ نے ان کی کتاب کو چھاپا تھا ہم نے بھی پاکستان سے اسے چھاپا ہے ان کی کتاب کا نام ہے ہدایت ان غوایت المفتری اور اس کا جو ہے وہ اپنا اردو میں نام ہے اس کا اسلام اور قادی کا تقابلی مطالعہ قادیانیوں کے انہوں نے دو کالم بنائے ہیں اپنی کتاب کے ایک طرف اسلامی عقائد لکھتے ہیں دوسری طرف قادیانی عقائد لکھتے ہیں بہت جامع کتاب ہے مولانا عبد الغنی پٹیالوی کی اور فرمائے جی حضرت حضرت مہندی علیہ السلام کے بارے میں آپ نے بتایا کہ مدینہ میں پیدا ہوں گے اور ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ ہوگا ان کے والد کا ہاں ہو گیا ٹھیک ہے ان کو مہندی کیوں کہتے ہیں بھائی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حضرت معاویہ کے متعلق فرمایا اللہ جلو ہادی مہدیا ہدایت یافتہ ٹھیک ہے نا جی کہ یا اللہ ان کو ہدایت ہدایت والا بنا اور ہدایت دینے والا بنا تو مہدی ان کا لقب ہے نام نہیں نام یہ ہوگا چلے بھائی آپ حضرات بھی تو کچھ بولے میاں کسی دوست نے کوئی سوال کرنا ہو شہید کی بات کرتا ہے اور اولیا کی بات کرتا ہے نبی کی بات کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں شہید بھی بیٹھ جائے بیٹھ جائے گیا میں آپ کی بات کو پرانے مجید میں ہے میت اللہ و رسول فولا کا مال انعام اللہ علیہ من النبیین و صدیقین و شہدا و صالحین و حسنا کا رفیقہ حضور سرور پہلے تو اس کے شان نزول کو دیکھیں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت صوبان وہ ایک دن آئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور درخواست کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا فدارا جات و نہن اسولا من کا اللہ آقا قیامت کے دن آپ تو جنت کے بلند و بالا مقامات میں ہوں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہم امتی ہمیں جنت میں کہاں جگہ ملے گی کیفا نراکا ہم جنت میں آپ کو کیسے دیکھیں گے اور اگر جنت میں آپ کی ملاقات نہ ہوئی تو اس جنت کا فائدہ کیا جس جنت میں حضور کی ملاقات نہ ہو ابھی حضرت صوبان کا یہ جواب ختم نہیں ہوا تھا کہ قرآن مجید کی آیت اتری کہ میں یوتی اللہ و رسول فلائے کا انعام اللہ علیہ و صدیقین حضور سرور کائنات کو فرمایا گیا کہ اے محمد عربی آپ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے جن کی اطاعت کرے گا قیامت کے ساتھ قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا نبیوں کے ساتھ شہیدوں کے ساتھ صالحین اور صدیقوں کے ساتھ حضور علیہ السلام نے ان کو بلا کے فرمایا صوبان تم نے تم نے سوال فرش پہ کیا تھا جواب عرصے آیا ہے پوچھا تم نے محمد سے تھا جواب خدا نے دیا ہے یہ تمہارے اس سوال کا جواب ہے تو میرے عزیز بھائی یہ آیت بتا رہی ہے اس کا شان نزول بتایا جا رہا ہے کہ کیا جو آدمی دنیا میں اطاعت کرے گا جس کی وہ اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن قیامت کے دن یہ نہیں ہے کہ جس کی اطاعت کرو گے تم وہی بن جاؤ گے بیٹا باپ کی اطاعت کرے تو باپ نہیں بن جاتا بیٹی ماں کی اطاعت کرے تو وہ ماں نہیں بن جاتی اسی طرح میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امت ہزار اطاعتیں کرے لیکن اطاعت کر کے کبھی نبی نہیں بن سکتی قادیانی یہ کہتے ہیں کہ صدیق بن سکتے ہیں شہید بن سکتے ہیں سالے بن سکتے ہیں تو نبی کیوں نہیں بن سکتے میں ان سے کہتا ہوں شہید سالے کو اللہ نے کبھی ان درجوں پر پابندی نہیں رکھی نبوت کے درجے پر پابندی رکھی ہے خاتم النبیین کہا ہے اللہ نے خاتم الشہداء اور صالحین کسی کو نہیں کہا جس کی اللہ نے حد بندی کر دی وہ ختم جن کی حد بندی نہیں وہ جاری اور اگر اطاعت کے ساتھ کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو میں درخواست کرنا چاہتا ہوں آپ دوستوں سے کہ سب سے زیادہ حق تھا صحابہ کرام کا کہ پھر ان کو نبوت ملتی سب سے زیادہ حق تھا اگر اطاعت کے ساتھ کسی کسی کو نبوت ملنا ہوتی شیخ عبد القادر گیلانی کو ملتی امام ابو حنیفہ کو ملتی حضرت امام بخاری مسلم ترمزی ابو دعود اور امام تحابی اور نسائی کو ملتی چودہ سو سال میں اگر کسی کو اطاعت کر کے نبوت نہیں ملی تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اطاعت سے نبوت نہیں ملا کرتی اطاعت سے نبوت ملے تو نبوت قصبی ہوئی حالانکہ نبوت تو وہ بھی چیز ہے اور حضرت ملا علی کاری نے جو شاگرد ہیں حضرت امام ابو حنیفہ کے انہوں نے لکھا ہے کہ نبوت کو کسبی سمجھنے والا کافر ہو جاتا ہے میری بات سمجھ گئے میاں کہ نبوت کسب سے نہیں ملا کرتی اور اسی کے ساتھ عرض کرتا ہوں بھلے نبوت اطاعت کے ساتھ ملا کرتی مرزا غلام احمد پھر بھی نبی نہیں تھا آپ مجھ سے پوچھیں گے کیسے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں محمد عربی نے حج کیے غلام احمد نے کبھی حج نہیں کیا محمد عربی نے کبھی زندگی میں نہیں اپنا ترک نہیں کیا غلام احمد ساری زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں بیٹھا محمد عربی نے ساری زندگی کبھی کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا اور خود قادیانی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جس کمرے میں غلام احمد قادیانی بیٹھتا تھا اسی کمرے کے کھرے میں آ کر غیر محرم عورت ننگے بدن نہایا کرتی تھی قبلہ یہ اطاعت نہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ محمد عربی کا باغی تھا غلام احمد قادیانی تو اطاعت سے نبوت ملنا ہوتی تو وہ قصبی جو نبوت کو قصبی سمجھے وہ کافر اطاعت سے نبوت ملنا ہوتی تو صحابہ کو ملتی ان کو نہیں ملی تو کسی اور کو نہیں مل سکتی میرے ماں باپ روح و جسم قربان وہ دیکھو نا حضرت حسن کا چہرہ حضور سے ملتا تھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا باقی بدن حضور کے ساتھ ملتا تھا حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کہتے ہیں جب رحمت عالم کی ہمیں یاد ستاتی تھی ہم حسن حسین کو کھڑا کر دیتے تھے تو محمد عربی کی تصویر تیار ہو جایا کرتی تھی میرے بھائی اگر سیدنا حسن اور حسین نبی نہیں ہو سکتے محمد عربی کے لگتے جگر آپ کے نواسے اگر وہ نبی نہیں ہو سکتے قبلہ پھر یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور کے بعد پہ اور نبی نہیں ہو سکتا صحابہ سے بڑھ کر کائنات میں اور کسی شخص نے رحمت عالم کی اطاعت نہیں کی رہا غلام احمد قادیانی کا مسئلہ اطاعت تو رہی نہ درکنار یہ آدمی روزے پورے نہیں رکھتا تھا ساری زندگی غلام احمد کو اعتکاف کی توفیق نہیں ہوئی ساری زندگی غلام احمد قادیانی لوگ کہتے ہیں اطاعت کرتا تھا میں آپ سے کہتا ہوں یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا باغی تھا ذرا کیسے حضور نے فرمایا نبوت ختم اس نے کہا جاری حضور نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام زندہ یہ کہتے ہیں فوت ہو گئے حضور علیہ السلام نے فرمایا محل نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ محل نبوت کی میں آخری اینٹ ہوں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی ہر بات کے اندر مقابلہ کر رہا ہے حضور کی غلامی نہیں کر رہا غلامی سے نبوت ملا کرتی تو تب بھی غلام احمد نہیں ویسے شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ نبوت اللہ دیا کرتے ہیں سجدو کے ساتھ نہیں ملا کرتی تو اس آیت میں نبوت کے ملنے کا تذکرہ نہیں قیامت کے دن نبیوں کی سنگت کا تذکرہ ہے وہ الائے الا رفیقہ یہ قرآن مجید کی اسی آیت کا آخری ٹکڑا بھی ببانگ دوہل بتا رہا ہے تو اس آیت میں نبیوں کے ملنے کا تذکرہ ہے اور انشاءاللہ ہم ایک نہیں دو نبیوں کی خدمت کر رہے ہیں سیدنا مسیح علیہ السلام کی حیات کے بھی ہم نے جھنڈے اٹھائے ہوئے ہیں محمد عربی کی غلامی کا بھی دم بھرا ہوا ہے انشاءاللہ اس کا کوئی مزداق بنیں گے تو وہ ہم ہوں گے کہ قیامت کے دن ہمیں انبیاء علیہ السلام کا سایہ شفقت نصیب ہوگا اللہ آپ کو مجھے ہم سب کو نصیب کرے کسی ساتھی نے کوئی اور سوال کرنا ہو تو سوال ہے کہ اگلی گورنمنٹ پاکستان کے بہت سارے افسر جڑے ہیں عمر گئی نے اور طرح طرح نے انہوں نے منتا یا جنیا مہارت ہے جن کی کسی کی تنقید یا جس کی شکایت نہیں اور کدھر ضرورت بھی نہیں آخر ادھر ہے جگہ کہ وہ چیز اندر پھیلنی ہے یا کہ اصل مسلمان زیادہ پھیل رہے ہیں پہلی درخواست یہ ہے میری کہ کہ پاکستان گورنمنٹ میں قادیانی ملازم ہیں یہ سو فیصد صحیح بات ہے کہ ملازم ہیں جہاں تک مولوی کی بات ہے مولوی نے مناظرے میں تحریر میں تقریر میں عدالتوں میں ہر محاذ پہ قادیانیت کو شکست دی ہے ہم نے ان کو چت گرایا ہے اور ان کی گردن پہ ہم نے قانون کا شکنجا رکھ دیا ہے جو ہمارے کرنے کے کام تھے ہم وہ تو کر چکے اب قادیانی اگر افسر ہیں اور افسروں کی لائن میں محکموں کے اندر کوئی قادیانیوں کا مقابلہ کرنا ہے وہ ڈیوٹی ہمارے ذمے امت نہ لگائے مہربانی کر کے کچھ آپ بھی کام کیا کرے میں پوچھنا چاہتا ہوں امت کے ان افراد سے جو مسلمان افسر ہیں کہ تم نے اپنے محکموں میں رہ کر قادیانی کا کتنا مقابلہ کیا جہاں تک ہم مسکینوں کی بات ہے میں یقین دلاتا ہوں آپ دوستوں کو کہ جب سے کے کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا اس زمانے سے لے کر اس وقت تک قادیانی پاکستان میں الل اعلان سینا کھڑا کر کے ہمارے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے ہاں ہمارے موجودہ صدر مملکت کے زمانے میں دو دفعہ قادیانیوں نے سرو قد کھڑے ہونے کی کوشش کی ایک دفعہ جس وقت جس وقت مخلوط انتخاب جس وقت جداگانہ انتخاب کو ختم کر کے مخلوط انتخاب کو نافذ کیا گیا تو اس وقت ہمارے ووٹر لسٹوں ووٹر لسٹیں جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ تیار ہوتی تھیں اقلیتوں کے علیحدہ مسلمانوں کے علیحدہ مخلوط انتخاب کے چکر میں انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کی فرستوں کو ایک کر دیا ہم کھڑے ہوئے ہم نے کہا کہ جناب یہ فرشتے قادیانیوں کے علیحدہ مسلمانوں کے علیحدہ گورنمنٹ نے کہا مخلوط انتخاب ہم نے کہا ستر کا جو الیکشن ہوا تھا جناب اس کے زمانے میں کیا کہتے ہیں بھٹو صاحب کے زمانے میں جو ستہتر کا الیکشن ہوا تھا وہ جس پر تحریک چلی تھی وہ ستہتر کا الیکشن بھی مخلوط الیکشن تھا اس ستہتر کے الیکشن میں قادیانیوں کی فرشتے علیحدہ تھی مسلمانوں کی علیحدہ تھی انتخاب جدا گانا ہو تب مخلوط ہو تب پاکستان کے آئین کی روح سے جو فیصلہ ہو چکا ہے فرشتے مسلمانوں کی قادیانیوں کے علیحدہ بنے گی گورنمنٹ نے جو قے کی تھی انہیں چاٹنا پڑا ناک کو رگڑنا پڑا اور قادیانیوں کی کافروں کے طور پر علیحدہ فرشتے بنی ہے اس وقت جو آپ کا انتخاب ہو رہا ہے بلدیاتی انتخاب اس میں بھی مسلمانوں کی فرشتے علیحدہ ہیں قادیانیوں کی فرشتے علیحدہ ہیں ایک موقع یہ تھا کہ قادیانیوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی رب کریم نے اپنی قدرت کے قانون کے ساتھ ان کی گردن کو پکڑ کے پھر زمین کے ساتھ لگا دیا اور دوسرا موقع ابھی آیا کہ ہمارے پاکستان میں مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ تیار ہو رہے تھے جب مشین ریڈ ایبل پاسپورٹ تیار ہونے لگے تو تو ہماری گورنمنٹ نے پاکستان کے سفری دستاویز سے مذہب کو دیش نکالا دے دیا پاکستان کے اس میں کیا کہ پاسپورٹ سے اسلام کی چھٹی کرا دی گئی ہم نے گورنمنٹ کو کہا کہ جناب آپ مہربانی فرمائیں ایک جرنیل آیا تھا اس نے پاسپورٹ میں مذہب کے کھانے کو شامل کیا تھا آپ نے نکال دیا ہے وہ بھی جرنیل تم بھی جرنیل تو مہربانی کر کے جرنیلی تجربوں میں اسلام کا قیمہ نہ کرو اسلام کے کھانے کو شامل کرو انہوں نے کہا جی اس کا اس کا فائدہ ہم نے کہا فائدہ یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے گا وہ فارم پر حلف نامہ پر کرے گا کہ حضور علیہ السلام آخری نبی غلام احمد اور اس جیسے جھوٹے مدیان نبوت کو میں کافر سمجھتا ہوں تو فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی قادیانی اپنے آپ کو مسلمان نہیں لکھوا سکے گا جب مسلمان نہیں لکھوا سکے گا تو حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکے گا انہوں نے جواب میں کہا جی افریقہ سے قادیانی نہیں جاتے ہیں امریکہ سے قادیانی نہیں جاتے ہیں جن کے پاس پاس وہاں کے پاسپورٹ ہے ہم نے کہا خوب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر چوری ہو رہی ہے چور کو پکڑو تم کہتے ہو جی چوری فلاں جگہ بھی ہو رہی ہے تو دس جگہ چوری ہو رہی ہو تو چوری کے ہونے سے یہاں کی چوری جائز نہیں ہو جاتی جو ہمارے بس میں ہے اسے تو قابو کرو باقی کا بھی ہم علاج کریں گے چنانچہ علاج ہو رہا ہے رابطہ والوں کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے اور ان شاء اللہ نزیز آپ دیکھیں گے کہ ایک وقت آئے گا آج نہیں تو کل میرے رب کو منظور ہے تو حج کے اور اس کے عمرے کے جو فارم ہے اپلیکیشن فارم ان میں ختم نبوت کا حلف نامہ شامل ہوگا اور آپ دیکھیں گے کہ شرق سے لے کر غرب تک کوئی قادیانی یعنی مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں قدم نہیں رکھ سکے گا اس کے لیے ہم نے کوشش کی پاسپورٹ میں مذہب کے خانے کے حوالے سے پانچ چھ مہینے تک مسلسل محنت ہوئی کریم نے کرم کیا محمد عربی کی ختم نبوت کے صدقے آسمان والوں نے بارش برسائی اپنی رحمت کی جہاں سے گورنمنٹ نے حج کیا تھا وہاں پر گورنمنٹ کو بحال کرنا پڑا اور آج اسی طرح خانہ موجود ہے تو یہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشکل پیریڈ تھا جناب پرویز مشرف کا وہ اپنے کام میں لگا ہوا ہے ہم اپنے کام میں ہماری اس کے ساتھ لڑائی بھی نہیں سلا بھی نہیں اندر سے اس کو بھی پتا ہے کہ ہم کیا ہیں ہمیں بھی پتا ہے کہ وہ کیا ہے لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گزارے کی پالیسی چلا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ اس پیریڈ میں میں وعدہ کرتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ کوئی اور اسلام کے متعلق قانون سازی ہو یا نہ ہو یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اس پیریڈ میں جتنی پہلی قانون سازی ہو چکی ہے انشاءاللہ ایک ایک چیز کو حاضر کرنے کی اجازت نہیں دیں گے گورنمنٹ کو اور اگر ان چیزوں کو قائم رکھے تو ہمارے لیے بنیاد موجود ہے انشاءاللہ عمارت تعمیر ہوگی جو ملک جس نام پر بنا تھا وہاں انشاءاللہ وہاں کی بہاریں آئیں گی اور کوئی سوال بھائی کوئی ہاں جی ہاں کیا فرمایا حضرت نے وہ انہوں نے کوئی جواب نہیں کچھ کہا الحمد للہ الحمد للہ یعنی ان شاء اللہ اللہ خیر کرے ہر فتنے کے چار دور ہوتے ہیں اس کی ابتدا اس کا عروج اس کا زوال اور اس کا اختتام حضور علیہ السلام کے زمانے میں جب مسلم کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا مولانا صحابہ کی تعداد بھی ایک لاکھ یا ایک لاکھ بیس ہزار مسلمہ کی پارٹی کی تعداد بھی اس وقت ایک لاکھ تھی بالکل امت کے حضور علیہ خیر القرون کے زمانے میں امت کے بالکل برابر سرابر انیس بیس کا فرق تھا مسلم کذاب کا ایک لاکھ آدمی اسے مان چکا تھا چالیس ہزار مسلح آدمی لا کر اس نے حضرت خالد ابن ولید کے مقابلے میں سامنے آ کر بندی کر دی تھی چالیس ہزار آدمی نے بالکل امت کے برابر سرابر لیکن آج پوری دنیا میں مریخ میں چلے جائیں وہاں پر دور بین لگا کے دیکھیں پوری کائنات میں مسلم کی پارٹی کا ایک فرد آپ کو نہیں ملے گا رہے قادیانی ان کی تو امت کے مقابلے میں تعداد ہی کچھ نہیں قادیانی کی ابتدا یہ ہے کہ ان کو ایک اغراض کی خاطر استعمار نے پیدا کیا تھا قادیانیت کا عروج یہ ہے کہ یہ پاکستان میں اقتدار کے خواب دیکھتے تھے آج قادیانیت کا زوال یہ ہے کہ قادیانی جماعت کے سربراہ کو پاکستان کے اندر قدم رکھنے کی اجازت نہیں ایک قادیانیت کے خاتمے کا پیریڈ ہے آج نہیں تو کل انشاءاللہ وقت آئے گا پوری دنیا میں تلاش کرنے کے باوجود سیمپل کے طور پر بھی آپ کو کوئی قادیانی نظر نہیں آئے گا اللہ تعالیٰ اس قادیانی کے فتنے سے امت مسلمہ کو ضرور نجات نصیب فرمائیں گے اب تو میں خود دیکھ رہا ہوں درجنوں کے حساب سے قادیانی پاکستان میں کوئی ہفتہ ایسا نہیں جاتا جب جبکہ کہیں نہ کہیں پر کسی نہ کسی قادیانی کے مسلمان ہونے کی خبر نہ ملے حالات بدل رہے ہیں جہاں تک ربوا اور چناب نگر کی بات ہے ہر قادیانی اندر سے ہلا ہوا ہے بس میں تو آپ دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس آخری مارکے میں آپ حضرات آگے آگے بڑھے اگر وہ جھوٹے نبی کی جھوٹھی تبلیغ کے لیے کوشش کرتے ہیں تم بھی سچے نبی کے سچے امتی ہونے کے ناطے سچ کی خاطر محنت کرو آپ ایک قدم آگے بڑھیں گے رب کی رحمت دس قدم آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرے گی ہمت کرو انشاءاللہ شاء اللہ اللہ کرم کا معاملہ فرمائیں گے اور کوئی سوال بھائی کسی دوست نے کرنا ہو تو حضرت مولانا محدود دعا فرما دیں نہیں ایسے نہیں جی ایسے نہیں حضرت تشریف لائیں درخواست ہے میری نہیں جی دعا کو آپ نے کرنی ہے آگے آ جائیں حضرت تشریف لے تشریف لے میرے تشریف لے اچھا، دعا دیں دعا کر یہ ہمارے حضرت آپ کے خطیب صاحب ہیں امام صاحب یہ ان کے والد گرامی ہیں حضرت مولانا احمد صاحب اور یہاں دارالعلوم ہول کمبری میں جو ہے حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ کا اس میں حضرت مولانا حدیث کے استاد ہیں اور میں درخواست کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ یہاں اسلامیہ نے برطانیہ میں حضرت مولانا محمد یوسف مطالعہ دامت و برکاتہم کا وجود اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور ان کا ادارہ وہ اتمام حجت ہے غیر مسلموں کے لیے کہ کل قیامت کے دن یہ کوئی نہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں دین کی تعلیم کسی نے نہیں دی تھی یہ حضرت مولانا ان کے ساتھی ہیں اور ہمارے مخدوم تو میں درخواست کرتا ہوں دعا کرا دے اللہ ان کو بہت جزائیں Es un lágrima.